کسی انسان کے پاس عزت موجود ہے وہ یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میری یہ عزت ہمیشہ میرے پاس رہے گی ہو سکتا ہے آج کا عزت رکھنے والا بندہ کل ذلت کا شکار ہو جائے اور آج جو انسان ذلت کا شکار ہے وہ یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ میری ذلت ہمیشہ رہے گی ممکن ہے آج ذلت کا شکار رہنے والا بندہ کل اس کے سر پہ عزت کا تاج سجتا ہوا نظر آئے یعنی دنیا کی عزت بھی عارضی اور دنیا کی ذلت بھی عارضی لیکن یاد رکھیے جس انسان کو قیامت کے میدان میں عزت مل گئی ذلت اس کے قریب نہیں آئے گی اور جس انسان کو قیامت کے میدان میں ذلت نصیب ہو گئی اسے عزت کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اگر عزت حاصل کرنے کی تمنا ہے تو دل کے اندر خدا کی عزت دل کے اندر مصطفیٰ کی عزت صلی اللہ علیہ وسلم اور دل کے اندر کتاب خدا کی عزت پیدا کیجئے اگر دل میں خدا کی عزت نہیں دل میں مصطفیٰ کی عزت نہیں اور دل میں کتاب خدا کی عزت نہیں اللہ کے دربار میں عزت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب سنیے ان تین پوائنٹ قرآن و سنت کی روشنی آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں پہلے نمبر پر خدا کی عزت ہماری اشاعت و توحید و سننا اور نوجوانان نے توحید و سننا کی پوری دنیا کے اندر محنت اور کوشش یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں خدا کی مصطفیٰ کی اور کتاب خدا کی عزت پیدا ہو جائے کیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فكير ونحن أغنياء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک یہودی نے بکواس کیا کہنے لگا لو کان اللہ غنیا مست کرا سنا اللہ کریم اللہ بوکھا ہو گیا ہم سے چندے مانگتا ہے ہم سے قرضے مانگتا ہے اللہ غنی ہوتا ہم سے قرضے نہ مانگتا چندے نہ مانگتا قرآن پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہو اقرض اللہ قرض حسنا قرضہ دو اللہ بھوکا ہے نا چندے مانگتا ہے حوصلے کا بادشاہ تحمل کا پہاڑ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہودی کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ رب العالمین کی توہین کر رہا ہے کہتا لوکان اللہ مست کرا جانا اللہ بھوکھا ہے ہم سے چندے مانگتا ہے برداشت نہ کر سکے مارا تھپڑ یہودی کے منہ پر یہودی حیران رہ گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر خدا کی عزت موجود تھی اور ربو العالمین کی عظمت موجود تھی مالک کائنات کی توہین گوارا نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا گیا یہودی نے کہا صدیق اکبر نے بے قصور مجھے تھپڑ مارا ہے صدیق اکبر کو بلایا گیا ہاں کیا معاملہ ہے اللہ کے محبوب اس نے رب العالمین کی توہین کی اور میں صدیق اکبر برداشت نہیں کر سکتا میں نے تھپڑ مار دیا میں اللہ کریم کی عزت کے خلاف ہوتے دیکھ کر کیسے چب کر جاتا آج عشاء تو توحید و سننا کو مشورے دیتے ہو ذرا نرم ہاتھ رکھو میٹھا میٹھا بیان کرو ناراض کسی کو نہیں کرنا چاہیے ہمیں دنگا اور فساد پھیلا کر بدنام کرنے کی سازش کرنے والوں سنو رب العالمین کی توہین صدیق برداشت کر سکا آج التوحید اچھا والے کیسے خاموش رہ جائیں سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی اب پتنی میری اردو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سبھی مجھ ہمیں مشورے دیتے ہو میرے امیر محترم کو مشورے دیتے ہو ہمیں مشورے دیتے ہو تم دنگا فساد پھیلانا چاہتے ہو توحید کے عنوان پر سنو سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر قبروں کو نہیں دیکھتے قبروں کے سجدے کیے جا رہے ہیں قبروں کے طواف کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر بکرے اور چھترے ذبح کیے جا رہے ہیں اس شرک کی طرف نہیں دیکھ رہے اور اگر ہم اس شرک کو مٹانے کے لیے تو کی آواز بلند کرتے ہیں ہمارے اوپر فتوا بازی کی جا رہی ہے افسوس نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یور سوائیاں ہوتی صدیق کے اکبر نے تھپڑ مارا مارا ہے جی مارا ہے کیوں مارا یہودی کہتا ہے میرا کوئی قصور نہیں صدیق کے اکبر عرض کرتے اللہ کے حبیب نہیں نہیں اس نے مالے کے کائنات کی توہین کی ہے یہودی قسمیں اٹھا رہا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے اکبر گواہ پیش کر میں آمنا کلال انصاف کرنے والا نبی بن کے آیا ہوں گواہ پیش کر ورنہ تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا حضرت صدیق اکبر پریشان رو کے ارد کرتے اللہ میں نے تیری عزت کا خیال رکھا تھا اللہ تو میری عزت کا خیال رکھ بس صدیق اکبر پریشان ہوئے اور رب العالمین صحابہ کی پریشانی گوارا نہیں کیا کرتا تھا قرآن کا یہ مقام نازل ہو گیا فرمایا لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سورت عمران چوتھا پارا اور آیت نمبر ایک سو اکاسی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے میں اللہ کریم کو اللہ ہونے کی قسم ہے میں اللہ کریم نے اچھی طرح بات سنی ہے یہودی نے بکواس کیا اور باقی اس کی برادری نے تائید کی کہ اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں ہم سے چندے مانگتا ہے اللہ فرماتے صدیق کا گواہ میں اللہ ہوں رب العالمین کی توہین صدیق اکبر برداشت کر سکے آج ہمیں مشورے دیتے ہو خاموش رہو کیوں پروردگار کائنات کی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کی جا رہی ہو میرے اکابرین نے اپنی گردنوں پر اسرے چلوانے گوارا کر لیے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اللہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے میرے شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ بخاری نے گولیوں کی بارش برداشت کی اپنے وجود کے اوپر زخم برداشت کر لیے اپنے گھر کو پر گوارا ہونے کے لیے تیاری کر لی لیکن اللہ کریم کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے توحید کو بیان کیا اور آج نوجوان نے توحید و سننا کبھی یہ فیصلہ ہے ہم جان کے ٹکڑے کروا سکتے ہیں توحید سے غداری گوارا ایک خدا کی عظمت نمبر دو عزت چاہتے ہو تو مستفیٰ کی عزت دل میں پیدا کرو وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے راستے میں کھیل رہے تھے میری اردو سمجھ آ رہی ہے آپ کی خاموشی سے مجھے خطرہ پڑ گیا پتہ نہیں میری گفتگو نہیں سمجھ رہے زبان کا بڑا فرق ہے نا توجہ کرنا راستے میں بچے کھیل رہے ہیں ایک معصوم بچہ لیڈر بن کر سامنے کھڑا ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے بچے بھاگ پڑے آپ بھی حیران کہ مجھے دیکھ کر بچوں نے بھاگنا کیوں شروع کر دیا آپ تیز تیز قدموں سے چلے معصوم بچہ بھاگنا چاہتا تھا آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا پوچھا بیٹے کیا کر رہے تھے اب بچہ بڑا پریشان سہم گیا خوف زدہ ہو گیا بچہ معصوم شابش بیٹے کیا کر رہے تھے بچے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا آمنا کے لال سارے بچے ڈر کر بھاگ گئے میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن پکڑا گیا اصل ڈرنے کی بات یہ ہے کہ میں نے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیا اور میں ان کو حضرت بلال کی اذان کی نقل سنا رہا تھا اچھا حضرت بلال کی اذان کی نقل جی جی, جی۔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 توجہ پنجابی مول نہیں ہوتا تو کہہ رہے صبر صبر سلا تو سلام نہیں پڑھنا سمجھ آیا کہ نہیں آیا مسئلہ نہیں آیا کافروں کے بچے کو بھی پتا تھا کہ اذان شروع ہوتی ہے اس کا جواب ایک مرتبہ اور زور سے کافروں کے بچے کو بھی پتا تھا اور پاکستانی کوئی ہوتا پاکستانی صبر صبر سلا تو سلام نہیں پڑھنا یہ کہتا پاکستانی ضرور ہاں۔ کافروں کے بچے کو بھی علم تھا کہ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر چار مرتبہ کہا اور آمنا کے لال نے بھی یہ نہیں فرمایا بیٹے صبر کر سلا تو سلام پر بعد میں اللہ اکبر کہنا نہیں نہیں اذان سے پہلے اور بعد میں سلا تو سلام پڑھنا آمنا کے لال کی سننا تو شابش بیٹے آگے سنا اب ابو معذور نامی بچے نے دو مرتبہ کہا آہستہ آہستہ اشحد اللہ الہ الا اللہ اشحد اللہ الہ الا اللہ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے زور سے کہیں سمجھ رہے ہو ایسا نا زور سے کہیں اب وہ بیچارہ ڈرتا ہے آس پاس دیکھ بیٹے ایسا کام نہیں چلے گا زور سے کہیں اب وہ بیچارہ ڈر رہا ہے کیوں میری برادری نہ سن لے رشتہ دار نہ سن لے والدین نہ سن لے اپنے گھر والے نہ سن لے کہ یہ تو گواہی دے رہا تھا اشاد اللہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر مشکل کشا اور اللہ کے بغیر حاجت روا اور اللہ کے بغیر عالم الغیب اور کے سوا کوئی سجدے طواف نظر نیاز کے لے کر اللہ کریم کے بغیر غائبانہ پکارے سننے والا اور اللہ کریم کے علاوہ سجدے کے کر بغیر واسطے وسیلے کے سننے والا اللہ کریم کے بغیر اور اب وہ بیچارہ ڈرتا ہے کیوں اس لیے ڈر رہا ہے کہ میں اگر زور سے کہہ دوں میری برادری نہ سن لے رشتے دار نہ سن لے اور نبی پاک کے ساتھ جھگڑا جو تھا ان کا اسی مسئلے میں یہی جھگڑا تو ہے نا شاہ تو توحید والوں سے دوسروں کا کیا قصور ہے ہمارا اور میرے اکابرین کا اور میرا نوجوانوں نے توحید و سننا کا کسی جماعت کے ساتھ زمینوں کا جھگڑا نہیں کاروبار کا جھگڑا نہیں عہدوں کا جھگڑا نہیں یہی لوگوں نے جھگڑا سمجھ رکھا ہے کہ میری جماعت نے نعرہ لگایا اشحد اللہ الہ الا اللہ ہم سب کچھ گوارا کر لیں گے لیکن توحید کے ساتھ غداری کرنا گوارا بچہ ڈر رہا ہے آپ نے فرمایا نہیں بیٹے زور سے کہیں جھگڑا جو تھا اسی مسئلے کے اندر قرآن کا حوالہ بھی سنتے جائیے اب آپ کو پنجابی آتی نہیں ہے سمجھ میں کیسے بات کروں چلو اشارہ کروں گا سورت کا نام صافات تیسواں پارا رب العالمین فرماتے ہیں قرآن تیرے انداز میں قربان جاؤں یہ سورت کا نام سعد تیسواں پارا مالک کائنات کی لارب کتاب میرے سامنے اللہ فرماتے ہیں وکال کا فرون ہر کا سال لال واحد ان سی ان جا قرآن میرے سامنے کافر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جادوگر ہے معاذ اللہ توجہ میری طرف کزاب مانا کرتے ہوئے دل کانپتا ہے کزاب کافر کہنے لگے آج تک سچی بات ہم نے اس کی زبان سے سنی نہیں اللہ یاسب اللہ احباب دعا کیا کرو اللہ ضد سے بچائے آمین تو کہہ دو ضد بڑی بری چیز ہے توبہ توبہ امام الانبیاء جیسے سچے کو کہنے لگے کزوب اللہ یاسب اللہ ہمارے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ ہمارے یہ اکابرین جو تھے ان کے استاذ شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ میاں والی وا بچرا والے جو ان کے شیخ تھے برشے تھے استاد تھے ہمارے شیخ القرآن کے ان کے بارے میں وقت کے علماء سو نے فتویٰ دے دیا کہ جس آدمی کے اوپر مولانا حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی سن رہے ہو سمجھ رہے ہو اب ہمارے میاں والی کا ایک بہت بڑا ملک تھا سردار اس کا بیل مر رہا تھا بیل سمجھتے ہو بیل بیل پتنگ پشتوں میں کیا کہتے بس یہ مشکل لفظ اپنے پاس رکھو برل بیل بیل سمجھ گئے ہو نا بیل مر رہا تھا مولانا حسین علی آ رہے ہیں اب سردار صاحب نے دیکھا ملک صاحب نے دیکھا کہ وہاں بھی مولوی آ رہا ہے اور میرا بیل مر رہا ہے اور اس کا اپنا جو مولوی صاحب تھا نا تین دن ہو گئے تھے وہ بھی دم کر رہا تھا شو شو اب ملک نے دیکھا کہ مولوی حسین علی آ رہا ہے ہے ہمارا مخالف اور ہمارے مولویوں نے فتوا دے دیا جس کے اوپر سایہ پڑ گیا بیوی طلاق ہو جائے گی بھلا ادھر بیل بھی مر رہا ہے تو اس نے دور سے آواز دی ایسے ہٹ مولوی جی <laughs> مہربانی کرو ذرا میرا بیل مر رہا ہے دم تو کر دو مولانا حسین علی کو ترسا گیا یہ قریب آئے قرآن کی آیت پڑی بسم اللہ پڑی دم کیا تو بیل کھڑا ہو گیا اب وہ سردار بڑا حیران ہوا اس نے اپنے مولوی صاحب کو کہا مولوی جی تین دن ہو گئے ہیں تو بھی دم کر رہا ہے اور بیل بیمار تھا آرام اس کو نہیں آ رہا تھا یہ وہابی مولوی تم نے فتوے لگائے ہوئے ہیں یہ آیا آیت پڑی دم کیا بسم اللہ پڑی دعا کی اور بیل کھڑا ہو گیا اب حق تو یہ تھا وہ مولوی مسئلہ مان لیتا پر مولویوں کی ضد توبہ توبہ مولوی نے کہا سردار صاحب ملک صاحب ٹھیک ہے اس مولوی حسین علی نے دم کیا اللہ نے شفا دے دی بیل کھڑا ہو گیا لیکن تین دن تک مرنے میں نے بھی نہیں دیا تین دن تک مرنے تو تو بھان تو بھان زد اور مولویوں کی اللہ بچائے اللہ فرماتے وکال کال کا فرونا ہاضا ساحر کزاب زد میں آ کے کہنے لگے اللہ کے محبوب کو یہ جادوگر ہے معاذ اللہ آج تک ہم نے سچی بات اس کی زبان سے سنی نہیں اور جھگڑا کیا ہے ہمارا اس کے ساتھ اجان اللہ لہٰذا ان نہ اجان بہت سارے الہوں کی جگہ اس نے ایک الہ والا چیزہ پیش کر دیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا حاجت روا داتا نہیں ہے ڈوبی ہوئی کشتیوں کو تارنے والا اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں ہے کشتیاں پار لگانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کھوٹی قسمت کو کھڑی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے بھائی ہم تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی عجیب بات پیش کر رہا ہے آپ کے ساتھ جھگڑا جو تھا سب سے پہلے اسے مسئلے میں بچے نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ آپ نے فرمایا نہ زور سے کہیں بات یاد ہے نا زور سے کہیں اب وہ بیچارہ ڈرتا ہے کوئی سن سنم نہیں نہیں شاباش تسلی دی بچے نے دو مرتبہ زور سے کہا اشاد اللہ الا اللہ اشاد اللہ اللہ الا آپ نے فرمایا بیٹے آگے سنا حضرت بلال کی اذان کی نقل آگے سنا پھر اس نے آہستہ کہا دو مرتبہ اشاد ان محمد رسول اللہ اشاد ان محمد رسول آپ نے فرمایا نہیں بیٹے زور سے کہیں ایسا نہ زور سے زور اب وہ بے چارہ ڈرے کہ میں یہ گواہی دے دوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور دوسرا جھگڑا جو تھا اسی مسئلے میں تو باقی مسئلے خود بخود ماننا پڑتے اور العالمین کے قرآن کا حوالہ سن لیجئے سورت کا نام سورت الانفال اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے نام آ پارا سورت الانفال آیت نمبر بتیس بکوم اللہ ہاسا ہو دیکا ہم تیرا لینا ہجارت ابے تنابا بن علی نظر ابن حارث ابو جہل بڑے بڑے سنادی کے قری سردار بیت اللہ شریف میں جمع ہوئے اور کعبے شریف کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اگر آمنا کا لال سچا نبی ہے ہم پھر بھی نہیں مانتے اللہ یوں نہیں کہتے اللہ سچا ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دینا سچا ہے نہیں مانتے ہم تیرا لینا من السماء ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر نہیں مانتے یا پتھر نہیں برساتا دردناک عذاب ہمیں دے دے وہ منظور ہے نہیں مانتے اتنی ضد میرے پروردگار جب نہیں مانتے خدا جا مانگ رہے ہیں تباہ و برباد کر اللہ فرماتے نا میرے پیغمبر وما کان اللہ فیہم حق تو یہ بنتا تھا ان کو تباہ و برباد کر دیتا لیکن جتنے تک آپ ان میں موجود ہیں میں مانگنے کے باوجود بھی عذاب نہیں دوں گا سن رہے ہو توجہ ہے میری طرف آپ کے ہوتے ہوئے عذاب دے دوں نا یہ ایسے بد نصیب ہیں نسبت آپ کی طرف کرنا نہ شروع کر دیں آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دوں گا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے اللہ نے وہ کہت ان کے اوپر مسلط کیا کہ مردار کھانا مکے والوں نے شروع کر دیا جو امام الانبیاء کے دشمن تھے اور پھر بدر کے میدان میں ستر سردار آپ کے دشمن کتے کی موت مارے گئے لیکن آپ کی تھی اب دل میں ایمان آ گیا اب اصل بھی سن لو آپ اصل ہاں, ہاں۔ اشاد اللہ و اشاد محمد اب رسول آگے احباب توجہ میں نے جو بات سنائی ہے کیوں یہ راز تب عزت ملے گی خدا کی بھی عزت دل میں موجود ہو مصطفیٰ کی بھی عزت موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم ابو محضورہ کی عادت بن گئی میرے جملوں پر توجہ خلاصہ نکالنے لگوں میرا وقت بہت مختصر ہے ساری زندگی ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ نو جب بھی اذان دیا کرتے تھے تو دو مرتبہ آہستہ کہتے تھے اشاد اللہ الہ الا اللہ اور دو مرتبہ زور سے کہتے تھے اشاد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ آہستہ کہتے تھے اشاد اللہ محمد الرسول رسول اللہ اور دو مرتبہ زور سے کہتے تھے اشاد اللہ محمد الرسول رسول اللہ ساتھی کے پوچھتے تھے ابو معذورا اذان میں دو دفعہ ہے اشاد اللہ الہ الا اللہ تو چار دفعہ کیوں کہتا ہے دو دفعہ اشاد اللہ محمد رسول اللہ تو چار دفعہ کیوں کہتا ہے ابو معذورا جواب دیتے تھے مجھے کچھ نہ کہو چار مرتبہ اس لیے کہتا ہوں اپنے بچپن کے اندر میں نے جو آمنا کے لال کو انداز سنایا تھا وہ انداز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں ایک اگلی بات ذرا سنو نا ساری زندگی حضرت ابو محضورا نے اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے صحابہ پوچھتے تھے کیوں ابو محضورا سر کے بال کیوں نہیں کٹواتے فرماتے تھے یہ میرے بال وہ بال ہیں ان بالوں کے اوپر آمنا کے لال نے دستے مبارک رکھا تھا سن رہے ہو ہاں ہاں توجہ یہ بال میرے وہ بال ہیں ان بالوں کی نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جن بالوں کی نسبت آمنا کے لال سے میرا دل گارا نہیں کرتا ان کو کٹوا کے نیچے کیسے ڈالوں اور یہ بال سن رہے ہو اور پٹھانوں ناراض تو نہیں ہو گئے یہ بال ان کی نسبت نہیں ہے نبی سے ہائے ان کی نہیں ہے نسبت افسوس نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلم ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ساری زندگی سر کے بال نہیں کٹوائے اتنی عظمت تھی صحابہ کے کے دلوں کے اندر اتنی عزت تھی آمنا کے لال کی حضرت حسین نے جمان رضی اللہ تعالیٰ نو دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا رہے ہیں سامنے روم کے بڑے بڑے عیسائی سردار بیٹھے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے لکمانی نیچے گر پڑا اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے پیچھے غلام کھڑا اسے کیا بات ہے اس نے کہا حضرت لکما چھوڑ دو بات سمجھ رہے ہو میری اردو سمجھ آ رہی ہے حضرت لکما چھوڑ دو کیوں بھائی لکما نیچے گر پڑا نیوالا نیچے گر پڑا اور آپ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے ہیں سامنے بڑے بڑے عیسائی سردار بیٹھے ہیں یہ کیا محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اس لیے تو گرے ہوئے نیوالے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں حضرت حذیفہ نے طرف کے جواب دیا سن اتروں کو سننا تحبیبی لہا الا اکان او میرے بے وقوف غلام تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں حزیفہ کو اللہ کے نبی کی سنت کی لگی ہوئی ہے ان بیوقوفوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب نبی کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں سن رہے ہو اور آج مولوی جی جنازے کے سلام کے بعد کیوں بیٹھ گئے <laughs> جی جی محلے والے ناراض نہ جائیں جنازے کا سلام پھیرنے کے بعد ہی لائف شروع کر دیا یہ نبی کی سنت ہے جی،, جی ساتھ والو جی مجبوری ہے جی پھر گزارا کرنا پڑتا ہے نا ہاں، ہاں۔ سنو ہم کہتے ہیں توجہ سنتیں ختم ہو گئی مکمل کرنی اب سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کر رہے ہو مولوی جی یہ کہاں سے نکالی یہ تو آمنا کے لال کی سنت نہیں ہے دعا بادل جنازہ تو آمنا کے لال کی سنت نہیں ہے اور جو ہیلا اسکاپ تم نے شروع کر دیا یہ تو آمنا کے لال کی سنت نہیں ہے دل کے اندر مستفا کی عزت باقی نہیں رہی اس لیے نبی کی سنت سے غداری کی جا رہی ہے مولوی جی, جی گزارا کرنا پڑتا ہے نا یہ گزارا گزارا جی اور اشاد والوں نے کیا کہا اور کائنات والوں سے گزارا نہیں ہوتا نہ ہو محلے والوں سے گزارا نہیں ہوتا نہ ہو شہر والوں سے گزارا نہیں ہوتا نہ ہو اللہ سے گزارا ہونا چاہیے ساری دنیا کو ناراض کر سکتے ہیں خدا کو ناراض کرنا گوارا سن رہے ہو کہ نہیں اشاد و سننا کمیشن خدا کی بھی عزت مستفیٰ کی بھی عزت حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک آدمی کو دیتے ہیں عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کر رہے کیا کر رہے ہو بھائی کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں جی نوافل ادا کر رہا ہوں ابھی وقت باقی ثواب ہوگا فرمایا نا بجائے ثواب کے عذاب تو ہو سکتا ہے ثواب نہیں ہوگا کیوں گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا اللہ کے نبی کی سنت فرشتو آنے دو نا اسے ہابی اسے ہابی ہاؤز اے ایک ہے کوسر دوسرا ہاؤز کو کوسر جنت کے اندر وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس جنت والی نہر میں سے ایک نالا آ رہا ہوگا پتنیا پشتوں میں کیا کہتے ہیں نالا کھالا کہتے ہیں چھوٹا سا ایک نالا آ رہا ہوگا قیامت کے میدان کے اندر اسے کہتے ہیں حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنا الحوض او کم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ایک سو بیس صفحے لگے گی آپ فرماتے ہیں اسی صفحے اکیلے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آ رہے ہیں لوگ جام بھر بھر کر میں اپنے پیاسی امتیوں کو پلاتا جا رہا ہوں فرشتوں آنے دو نا کیوں روک رہے ہو آپ فرماتے میرے امتی کچھ ہاتھ ہے کوسر کی طرف ایسے بڑھنا چاہیں گے جس طرح پیاسا اونٹ پانی کو دیکھ کے اس کی طرح بڑھتا ہے فرشتے دھکے مار مار کے ہٹا رہے ہیں اور میں کہوں گا اسے ہابی اسے ہابی میرے امتی ملومت آنے دو فرشتوں نہ رو کو گو سر سے آپ فرماتے فرشتے مجھے جواب دیں گے اللہ کے پیغمبر آپ دنیا سے تشریف لے گئے ان کا مہد بادک آپ کو کیا معلوم ہو انہوں نے آپ کے بعد ان کے اندر کون سی نئی بدتے نکال لی تھی اچھا یہ بدتی ہیں ہاں ہاں میری سنت کے باغی ہیں جیا میری سنت کے مخالف ہیں جیا آپ تو دین مکمل دے کے گئے تھے اپنی طرف سے اضافے اچھا آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سو سو کن کن لے من گئی ربادی چلو چلو لے جاؤ لے جاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر ڈالی میں آمنا کے لال کا ایسے امتیوں کے ساتھ کوئی تعلق بدتیوں کو حوضے کوسر سے دھتکار دیا جائے گا اور بدتی وہ جس نے بدت نکالی کہ دل میں آمنا کے لال کی عزت نہیں تھی اس لیے تو امام مالک نے کہا بدتی بدت کرنے والا وہ نبی علیہ السلاط وسلام کے بارے میں یہ خیال کر رہا ہے کہ آپ نے رسالت میں خیالت کی ہے کیوں جو کام آپ نے نہیں کیا یہ کر رہا ہے یہ دین کو مکمل نہیں مانتا بدتی دین کو نامکمل سمجھتا ہے ایسے بدتی کو حوض کوسر کا جام نصیب ہو سکتا دل میں خدا کی عزت ہو مصطفیٰ کی عزت ہو اور کتاب خدا کی عزت ہو تب عزت ملے گی کتاب خدا کی عزت کا کیا مانا آخری جملہ توجہ یہ قرآن کو چومتے ہیں خلاف ہے بڑا قیمتی قرآن پر تلاوت روز ہو رہی ہے بوسے دیے جا رہے ہیں کوئی پاؤں نہیں کرتا پشت نہیں کرتا قرآن کی طرف ہمارے دل میں مولانا قرآن کی عزت ہے ہم نے کہا نہیں نہیں میں مانتا ہوں بوسا دینا قرآن کی قدر ہے قرآن پاک پہ عالی شان غلاف چڑھانا قرآن کی قدر ہے قرآن کی طرف پاؤں نہ کرنا قرآن کی قدر ہے قرآن کی طرف پشت نہ کرنا قرآن کی قدر ہے پر اشاد توحید و سننا نوجوان نے توحید و سننا جو قرآن کی قدر منوانا چاہتی ہے وہ قدر یہ ہے کہ جہاں قرآن کی بات آ جائے قرآن کے مقابلے میں کسی کی نہیں ماننی قرآن کے مقابلے میں کسی کی یہ ہے قرآن کی قدر جو اشاعت والے دنیا میں منوانا چاہتے ہیں جب تک یہ قدر نہیں آئے گی اس وقت تک عزت نصیب ہو سکتی ان اللہ یارف ہو بے حاضل کتاب اقوام قرآن کی قدر پیدا کرو اور قرآن کی قدر یہ ہے کہ جہاں قرآن کا فیصلہ آ جائے اس کے مقابلے میں ہر کسی کو ٹھکرانے کی گنجائش ہے پر قرآن کو چھوڑنے کی گنجائش سما والے کہ سب کچھ لے جاؤں اور سوئی میرے گھر میں باقی رہ جائے عظمت والا مروا بعض کتابوں کے اندر ہے پہلے کہا عظمت والا مروا کہ صدیق نے اپنا والا لباس بازار میں جا کے فروخت کر دیا اور ٹاٹ والا لباس پہن کے آ گئے رسول کریم کی خدمت میں جبریل فرشتوں کا سردار آ گیا امام الانبیاء کی خدمت میں اس نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے آئے دو پوچھتے جبریل بات کیا ہے یہ ٹاٹ والا لباس کیوں ہے جبریل امین جواب دیتا ہے یا رسول اللہ جب فرش کے اوپر تمہارے صدیق نے ٹاٹ والا لباس پہن لیا اعلی لباس اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا تو اللہ کریم نے حکم دیا فرشتوں اگر صدیق ایک فرشوں پہ ٹاٹ والا لباس پہنے فرشو تم عرشوں کے پاس رہنے والے تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو اور میں اللہ کریم کی طرف سے پیغام بھی لے کے آیا ہوں یا تو کے اکبر سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ توجہ کرنا کس موقع پہ بات یاد آ گئی اگر مجھے کوئی آدمی سلام کر دے پھر امیر آدمی سلام کر دے پھر دولت والا سلام کر دے پھر مجھے افسر کوئی سلام کر دے دنیا کا عہدہ رکھنے والا سلام کر دے نا نا نا نا کی وجہ سے مجھے ڈی سی سلام کر دے ایس پی سلام کر دے وزیر اعظم کی طرف سے سلام آ جائے یا صدر کی طرف سے سلام آ جائے میں قاضی صاحب کو بھی فخر سے بتاؤں گا آپ کے سامنے بھی تقریریں کروں گا مجھے وزیر اعظم کی طرف سے سلام آتے ہیں مجھے صدر کی طرف سے سلام آتے ہیں پر صدیق بھی تو شان والا جس کو خدا کی طرف سے سلام آیا صدیق تیری قسمت ابراہیل کہتا ہے یا رسول اللہ صدیق کو اللہ کریم سلام کہہ رہا ہے اور رب کائنات پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ کریم کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اللہ جبرائیل جبرائیل کہتا ہے اللہ کریم صدیق کی زبان سے سننا چاہتا ہے حاجی بات کیا پوچھنی ہے صدیق کے اکبر سے پوچھو راز کا ہم ساخے تم سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا کے اپنا اعلیٰ لباس بھی اللہ کے راستے میں دے کے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے کہ کوئی نہ جب رسول کریم نے یہ الفاظ کہے ابو بکر بکا ابو بکر اللہ صدیق اکبر کے آنسو آ گئے صدیق اکبر رونے لگ گئے رو رو کے کہتے یا رسول اللہ جبرائیل سے کہہ دیجئے اللہ کریم کے دربار میں جا کے عرض کر دے آنا ربی رازل آنا ربی رازل آنا ربی رازل اگر سارا مال لٹا کے اللہ راضی ہو جائے تو صدیق کو سودا سستا ہے دل کی نیت کیا تھی کون راضی ہو بدنی عبادت کرے تو دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو مالی عبادت کرے صحابہ تو دل کا ارادہ کہ کون راضی ہو اس جیسی سچی نیت والا آپ کو کوئی نظر آئے گا ہم دعوی کر سکتے ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن دعوی کر سکتے بات توجہ سے سننا ربط تمہید کے ساتھ بیان کروں جب صحابہ کرام کے دل کی نیت یہ تھی کہ ہمارے نیک امال کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے اور جو عمل خدا کی خالص رضا کے لیے کیا جائے اس عمل کے قبول ہونے کے اندر شک ہو سکتا نہیں ہے صحابہ کے دلوں کی اللہ نے صفائی دی کہ میری رضا کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے اور جو کام خالص خدا کی رضا کے لیے ہو اس کے قبول ہونے کے اندر شک نہیں ہو سکتا جب صحابہ صحابہ کرام کی نیت میں شک نہیں ہو سکتا تو صحابہ کرام کے اعمال کی قبولیت کے اندر شک بھی ہو سکتا آپ کی اور میری نیت مشکوک ہے پر صحابہ کی نیت مشکوک ہو نمبر دو الفاظ میرے قابل غور ہمارے اعمال تو مشکوک ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے کہ کوئی نہ ہمارے دل کی نیتوں میں جو فرق آ جایا کرتا ہے پر صحابہ کرام کے امال قبول ہی قبول ہیں ان کے دل کی نیت جو ٹھیک ہے اللہ پر مت ائنظین لا ترفعوا فو فوق صوت تنہا ولا ہرو له بالقول کجہر بازیل کمل بازن ال او میرے نبی کے یارو او میرے نبی کے خدمت گارو او میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والو یہ تو ٹھیک ہے امالو کم تمہارے امال کے قبول ہونے میں شک امالو کم تمہارے دل کی نیت بھی ٹھیک تمہارے امال بھی ٹھیک تمہارے اعمال بھی قبول لیکن خیال کرنا اگر تم سے میرے نبی کے یارو میرے محبوب کی گستاخی ہو گئی تو تمہارے قبول امال بھی میں اللہ برباد کر کے رکھ دوں گا اتنی لمبی تمہید اسی عنوان کے لیے ارد کی توجہ کی ضرورت ہے ہمارے اعمال مشکوک ہمارے دل کی نیت مشکوک صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک اور صحابہ کرام کے اعمال کی قبولیت میں بھی شک توجہ کرنا جب نبی علیہ السلام کی بید بھی کرنے کی وجہ سے آمنا کے لال کی گستاخی کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کے قبول اعمال نہیں بچ سکتے تو نبی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہمارے مشکوک اعمال بھی بچ سکتے صحابہ کے قبول اعمال نہیں بچ سکتے اگر رسول کریم کی ذرا سی توہین ہو گئی تو ہمارے مشکوک اعمال جن کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی برباد ہمارے مشکوک روزے بھی برباد ہمارا مشکوک حج بھی برباد ہمارے مشکوک صدقات بھی برباد ہماری مشکوک خیرات بھی برباد جب نبی کی بے ادبی کی وجہ سے نبی کی گساخی کی وجہ سے قبول اعمال نہیں بچتے تو مشکوک اعمال بھی بچ سکتے کیوں اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر قبول اعمال والے میرے نبی کے یارو اگر تم سے میرے نبی کی ادنا سی تو اور گستاخی ہو گئی تو خیال کرنا تمہارے امال تمہارے پاس محفوظ نہیں رہیں گے اللہ وہ کیسے ایک گوشا سے آپ تھک تو نہیں گئے ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں بس اللہ کریم فرماتے ہیں یا الذین آمنوا ایماندارو او میرے نبی کے یارو جس میں سے لو کے اندر میرا محبوب موجود ہو میرا اللہ اگر تیرا محبوب موجود ہو مجلس کے اندر پھر اللہ فرمات خیال کرنا اللہ تر سو اصوار کو سو کا سو تین نبی اپنے عملوں پہ ناز کرتے ہوئے میرے نبی کی موجودگی کے اندر ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا کرنے کی اجازت ایک اور دوسرا گوشہ لا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو زور کے ساتھ بلاتے ہو جہاں میرا محبوب موجود ہو وہاں زور سے بلانے کی اجازت اونچی آواز کرنے کی بھی اجازت نہیں اور زور کے ساتھ بلانے کی بھی اجازت ورنہ بتا مالو کم تمہارے تمام قبول مال بھی برباد ہو جائیں گے ہو تہ بتا مالو کم بال تم لا تشور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا جب کیا مت کے میدان میں آیا بندہ کیا کے میں نے تو نہیں مانگا کیا مت کے میدان میں آیا بندہ پر اللہ کے پاس پیغمبر کا گستاخ بن کے آیا علماء دیوبند کو گستاخ کہنے والوں مجرموں نبی کا ادب ہم سے سنو علماء دیوبند کو بے ادب کہنے والوں ادب محمد رسول اللہ ہم سے سنو صلی ہو میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا دیکھتا ہوں آگے میں پردہ ہٹاؤں گا خیال کرنا کیا مت کے میدان میں آیا بندہ اللہ کریم فرماتے فجا منصور سمجھے گا میرے نام ہے ہماروں میں بڑے اچھے عمل موجود ہوں گے رب کائنات فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی نہ خیراتیں کرنے والا صدقے کرنے والا تصویر پڑھنے والا اللہ اللہ کرنے والا کونے میں بیٹھ کے ہوں ہوں کے وظیفے پڑھنے والا کیا مت کے میدان میں آئے گا لیکن اللہ کے پاس پلمبر کی گساخی والا الزام ہوگا آمنا کے لال کی بے ادبی والا جرم کر کے آیا ہوگا میں اللہ کیا کروں گا جو اللہ منصورہ ان کے تمام امال کو ایسے ضائع کر کے رکھ دوں گا جس طرح پیغمبر کے بے ادب کے اعمال باقی بچ سکتے ہیں نہیں جو پیغمبر کی گستاخی کرتا نظر آئے اس کو کہو حاجی تیرا حج برباد ہے پیغمبر کا بے ادب تیری نمازیں برباد ہیں آمنا کے لال کا گستاخ تیری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہیں جہاں صحابہ کی نیکیاں نہیں بچتی وہاں ہماری تمہاری نیکیاں بھی بچ سکتی نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے رسول کریم پوچھتے ہیں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں پوچھتے ہیں میرے یارو سابت ابن کیس کہاں گیا اینا ثابت معاف ہوئے بے ثابت کیا ہوا سابت کے ساتھ ہماری محفل کے اندر نظر نہیں آتا اور پھر اللہ کے پاس پیغمبر کے بیان کردہ ان الفاظ میں سے محدثانہ نکتا نقطہ بھی عرض کروں طلب حضرات توجہ کریں رسول کریم پوچھتے ہیں ثابت کہاں گیا نقطہ معلوم ہو گیا رسول کریم کے استفامی انداز سے کہ جو لیڈر ہو جو رہبر ہو اس کو اپنے ورکروں کی خبر رکھنا چاہیے کہ میرے ورکر کہاں گئے کر کیا رہے ہیں ہاں نہیں پر کر کچھ کرتے ہیں لیڈر خاموش کر دو سی جانے تھے گئی سڈا کے نا کیا ہوا سابت کہاں گیا صاحب ہے کہ رام کہتے ہم پتا کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے پوچھا سابت کے بارے میں راول پنڈی کے دوستوں جس کو تمام چیزوں کا علم ہو اس کو حال پوچھنے کی ضرورت اگر نبی علیہ السلام ماں کال ما یقون کے عالم ہوتے جو کچھ ہو چکا تمام جانتے ہوتے جو کچھ قیامت اور قیامت کے بعد ہونے والا ہے اگر تمام ذرا کائنات کا علم ہوتا تو سابق کے ہار پوچھنے کی ضرورت نہیں باقی رہتی کہاں گیا صحابہ کہتے ہیں پتہ کرتے ہیں صحابہ کرام گئے دروازہ کھٹکھٹایا اور میرا عقیدہ کہ پیرانے پیر ایک نہیں الفاظ میرے قابل غور پیرانے پیر عبد القادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ حضرت سلطان باہو حضرت علی حجویری بابا غلام فرید خواجہ بہاؤدین زکری ملتانی تمام اللہ کے نیک علی ایک پلڑے کے اندر کٹھے کر دیے جائیں پر حضرت بلال کی آنکھ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس آنکھ کے ساتھ بلال نے آمنا کے لال کی زیارت کی تھی تمام کائنات کے ولی ایک طرف کٹھے کر دیے جائیں پر شادی کی جوتی کی خاک کی شان کا مقابلہ مسئلہ کڑوا تو نہیں ہو گیا ثابت کیا ہوا تجھے